من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون جو जो शख्स दुनिया की زندگی اور اسی کی زینت پر पर ہوا ہو ہم بھی ایسوں کو ان کے کل عامال یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہاں سب باطل ہے اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہوئے سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اعمال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں ریا کاروں یعنی دکھلاوا کرنے والوں کی نیکیوں کا بدلہ سب کچھ اسی دنیا میں مل جاتا ہے ذرا سی بھی کمی نہیں ہوتی بس جو شخص دنیا کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے یا روزے رکھے یا تحجد گزاری کرے اس کا اجر اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے آخرت میں وہ خالی ہاتھ اور محض بے عمل اٹھتا ہے یہ روایت تفسیر میں جدید قبری میں ہے انس رضی اللہ عنہ وغیرہ کا بیان ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں اتری ہے اور مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں ریاکاروں کے بارے میں اتری ہے الغرض جس کا جو قصد ہو اسی کے مطابق اس سے معاملہ ہوتا ہے دنیا طلبی کے لیے جو اعمال ہوں وہ آخرت میں کارآمد نہیں ہو سکتے مومن کی نیت اور مقصد چونکہ آخرت طلبی ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں اس کے اعمال کا بہترین بدلاتا فرماتے ہیں اور دنیا میں بھی اسے اس کی نیکیاں کام آتی ہیں ایک مرفو حدیث میں بھی یہی مضمون آیا ہے قرآن کریم میں سورہ اسراء کی آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ نے فرمایا من كان يريد العاجلة الآية اس میں بھی اسی کا تفصیلی بیان ہے کہ دنیا طلب لوگوں میں سے جسے ہم جس قدر چاہیں دے دیتے ہیں پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے جہاں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوتا ہے ہاں جس کی چاہت آخرت کی ہو اور بالکل اسی کے مطابق اس کا عمل بھی ہو اور ہو بھی وہ ایماندار تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جاتی ہے انہیں اور انہیں ہر ایک کو ہم آپ کے رب کی عطا سے بڑھاتے رہتے ہیں آپ کے پروردگار کا انعام کسی سے رکا ہوا نہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ہم نے ایک کو ایک پر فضیلت بخش رکھی ہے آخرت کیا با اعتبار درجوں کے اور کیا با اعتبار فضیلت کے بہت ہی بڑی اور زبردست چیز ہے اور سورہ شورا کی آیت نمبر بیس میں اللہ نے فرمایا من کیا يريد حرث الآخرت آخرتی له في حرثه سے یعنی جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم آپ اس میں اس کے لیے برکت عطا فرماتے ہیں اور جس کا ارادہ دنیا کی کھیتی کا ہو ہم کو اسے اس میں سے کچھ دے دیں لیکن آخرت میں وہ بے نصیب رہ جاتا ہے